حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی فروخت حرام کر دی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مردہ جانوروں کی چربی کے بارے میں فرمائیے اس سے کشتیوں کو چکنا کیا جاتا ہے چمڑوں کو لگایا جاتا ہے اس طرح انہیں قابل استعمال بنایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں چلا کر اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں یہ سب چیزیں حرام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سڑسٹھ